دیکھیے دعوت کے کام کے دو طریقے ہیں ایک وہ جس کو میں روٹین کا کام کہوں گا اور دوسرا وہ ہے جس کو میں کریٹو کام کہوں گا روٹین کا کام کرنے کے لیے کسی مشور بندی کی ضرورت نہیں ہے آدمی کچھ باتوں کو جان لے اور اس کو دہراتا رہے اس طرح وہ اپنے کام کو جاری رہ سکتا ہے لیکن کریٹو کام کرنے کے لیے دائی کو خود کریٹو بننا پڑتا ہے کریٹو تھنکنگ والے لوگ ہی کریٹو انداز میں دعوت کام کر سکتے ہیں مثلا میں کئی اپنے ساتھیوں کو جانتا ہوں انہوں نے خود سے ایک کام تلاش کیا اپنے ماحول میں اور اس پر قائم ہو گئے یعنی ہم نے انہیں کچھ بتایا نہیں تھا انہوں نے اپنے ماحول کو دیکھا اپنے آخر کو استعمال کیا اور یہ غور کیا کہ حالات کے اعتبار سے کام کو زیادہ مؤثر کیسے انجام دیا سکتا ہے مثلاً ایک خاتون ہیں ان کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک دکان حاصل کی اور وہاں پر باقاعدہ ایک کتاب کا سینٹر کھول دیا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں دورہ کر کے کام کو پھیلانا شروع کیا اسی طرح بعض لوگ ہیں جو جنہوں نے رسالت سے یا ہماری کتابوں سے مطالعہ کر کے کچھ حصے منتخب کیے ان کا مجموعہ بنا کر کبھی اردو میں کبھی ترجمے کے ساتھ چھاپا اور پھیلایا وغیرہ تو روٹین کا کام کرنے والے دائی کے لیے بھی ثواب ہے لیکن جو آدمی کریٹو تھنکنگ کے ساتھ دعوت کا کام کرے اس کے لیے زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس کے دوران وہ اپنے آپ کو دعوت کے مقصد میں زیادہ انوالو کرتا ہے وہ دعوت کے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی تھنکنگ کو بڑھاتا ہے وہ اپنے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معاملہ کرتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ خود اپنے آپ کو ترقی یافتہ انسان بناتا ہے تو جس آدمی کے اندر دعوت کا جذبہ جاگے اس کو چاہیے کہ وہ روٹین کے کام پر اکتفا نہ کرے بلکہ مزید سوچے مزید سوچے مزید سوچے وہ کام کے مؤثر طریقے دریافت کر کے اس کو استعمال کرے لیکن یاد رکھیے ایک غلطی کبھی نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حالات میں حالات سے ٹکرانا حالات سے ٹکرانا اس کبھی بھی مفید نہیں ہوتا آپ جو منصوبہ بنائیں وہ حالات سے ٹکرائے بغیر عمل کرنے کا منصوبہ ہو حالات کے اندر تبدیل آئے بغیر جو منصوبہ بنایا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے جس منصوبے میں آپ ایسا کریں کہ حالات کو بدلنے سے آغاز کریں پہلے یہ بدلو پھر کام ہوگا ایسا منصوبہ ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے تو دائی وہ ہے جو اپنے عقل کو استعمال کرے وہ حالات کو وہ وہ حالات سے ٹکرائے بغیر اپنا راستہ نکالے وہ حاصل شدہ مواقع کو زیادہ بند انداز میں استعمال کرے وہ لوگوں کی تعلیم قلب کرتے ہوئے اپنا دعوتی کام کرے یاد رکھیے ہر وہ دعوت بے فائدہ ہے جس میں دائی منفی سوچ یا ٹکراؤ کے مزاج کے ساتھ کام شروع کر دے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر مثبت سوچ ہو اور ٹکراؤ کے بغیر آپ اپنا راستہ نکالنے کی تدبیر کریں اسی کا نام پلاننگ ہے اس اللہ صاحب صاحب نے دعوت کے کام میں کبھی ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ حالات کو مینج کرتے ہوئے اپنا دعوتی کام کیا اسی کو کہتے ہیں منصوبہ بند انداز میں دعوت کا کام کرنا تو اعلی دعوت وہ ہے جو منصوبہ بند انداز میں کی جائے ایسے کام میں ایسے دعوتی کام میں دائی ہمیشہ اپنی عقل کو بڑھاتا ہے وہ اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرتا ہے وہ اپنے ذہن کو زیادہ بیدار کرتا ہے یعنی ایسا دعوتی کام ایسے دعوتی کام میں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے ایک طرف مدو تک بات کو پہنچنا اور دوسری طرف خود دائی کے اندر زیادہ شعور آنا زیادہ اپنے آپ کو زیادہ تر ہفتہ بنانا کوئی مزید نقصان کیے بغیر اپنا کام کرنا کوئی نیا مسئلہ پیدا کیے بغیر اپنے دعوتی کام کو آگے بڑھانا جو لوگ دعوت کے نام پر نیا مسئلہ پیدا کرتے ہیں وہ دائی نہیں ہے دعوت کے نام پر یا دعوت کے کام کو بڑھانے کے نام پر جو آدمی نیا مسئلہ پیدا کر دے وہ غیر دانشمند دائی ہے دانشمند دائی وہ ہے جو اپنا کام اپنا دعوتی کام اس طرح کرے کہ اس نے ماحول میں کوئی نیا مسئلہ پیدا نہ کیا ہو جو اس طرح منصوبہ بنائے کہ اس کا کام کی کسی ریکارڈ کے بغیر مسلسل طور پر آگے بڑھتا چلا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نمبر شخص کریٹو دائی بنے کریٹو دائی تخلیقی دائی ایسے لوگ سچے دائی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم ایک کریٹو دائی تھے کریٹو دائی اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ ان کے لالا خلوق عظیم تو آپ دعوت کا کام خوب کیجیے اللہ آپ کو اس کا عطا فرمائے لیکن دعوت کام عقل کا کام ہے عقل کے بغیر دعوت کام مؤثر طور پر انجام نہیں دیا جا سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ